اس طرح تعین کیا جائے کہ اپنے ساتھ کوئی ایسا آدمی لے جائیں جو جانوروں کا ماہر ہو سمجھ گئے نا ہاں جانچ پڑتال تو کریں یا پھر آپ ایسا جانور لیں اس میں شبہ ہی نہ ہو اصل میں دانت معیار نہیں ہے ایک علامت ہے کہ دو دانت کا ہو تو دو سال کا ہو جاتا ہے تو آپ ذرا سا اس سے اور ذرا بڑا جانور لے لیں جس میں شبہ ہی نہیں ہو کہ دو سال کا تین سال کا لے لیں چار سال کا لے لیں نہیں اس سے بڑی عمر کا تو پتہ لگ جاتا ہے چھوٹی عمر کا پتہ لگانا مشکل ہے ہاں بڑی میں تو پتہ لگ جاتا ہے سب جانتے ہیں کہ بھئی یہ جانور جو ہے دو سال سے ڈھائی سال یا تین سال کا ہاں ہاں ہاں وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانور کا ماہر ہی بتائے گا جی ہاں جیسے نبز کو دیکھ کر حکیم بتاتا بعض مسائل جو ہیں وہ مولوی تو صرف مسئلہ بتائے گا آپ کو لیکن جو آدمی جس لائن کا ماہر ہے اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی تین سال ہم نے آپ کو بتا دیا کہ دو سال کا جانور چاہیے اب آپ جو ذریعہ استعمال کریں دو سال کے جانور میں جانچ پڑتال کیسے کریں گے آپ ہاں جی نہیں یہ بتا رہا ہوں میں نے یہ خال مسئلہ ایک طبی نوعیت کا شرن تو نے یہ لکھ دیا کہ اتنی عمر ہونی چاہیے آپ بتائیے کوئی صاحب پیچھے سے ہاتھ اٹھا رہا ہے جی بولیے